اسماحیل بن الیہ نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے یعلا بن بن حکیم سے سے انہوں انہوں نے نے سلیمان یسار اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زمین کو اس کی پیداوار کے حصے پر دیتے تھے اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور اس کے ساتھ متعین مقدار میں غلے کے عوض کرائے پر دیتے ایک روز ہمارے پاس میرے چچاؤں میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا ہے جو ہمارے لیے نفع مند تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے ہے آپ نے ہمیں منع کیا کہ ہم زمین کو بٹائی پر دیں اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور متعین غلے کے عوض کرائے پر دیں اور آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا کہ وہ خود اس میں کاشت کرے یا کاشت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دے دے اور آپ نے اس کے کرائے پر دینے اور اس کے سوا غلے کے ایک متعین حصے پر دینے کو ناپسند کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پینتالیس